سفیان نے خبر دی انہیں عشاس بن ابو شاہتا نے انہیں ان کے والد نے انہیں مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میرے یہاں ایک صاحب ان کے رضائی بھائی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دریافت فرمایا عائشہ یہ کون ہے میں نے عرض کیا کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے آپ نے فرمایا عائشہ ذرا دیکھ بھال کر چلو کون تمہارا رضائی بھائی ہے کیونکہ رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں ہو محمد بن کثیر کے ساتھ اس حدیث کو عبدالرحمن بن مہدی نے سفیان سوری سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو